اسماعیل بن ابراہیم نے معمر سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی اور اس میں گوشت کے ٹکڑے کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستانوے